شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل شہید اسلام یا میرے محترم پہلے سیام کا ذکر چلا رہا تھا نہیں سیام موقع پھر سیام میں روزوں کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے چاند پہ ہوتی ہے یا نہیں آپ جنوری فروری میں روزے رکھتے ہو یا رمضان میں ہاں تو یہ جو ہمارے کمری مہینے اسلامی مہینے روزوں کی حج کی یہ دار و مدار کس پہ ہوتی ہے ان کمری مہینوں پہ ہوتی ہے شمسی مہینوں پہ نہیں ہوتی تو آپ دیکھو روزے کی دار و مدار چونکہ چاند پہ تھی تب چاند کی بات شروع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا با صاحبہ نے کہ حضرت یہ چاند جو ہے نا پہلے کیا ہوتا ہے باریک ہوتا ہے نہیں پھر کیا بڑا ہوتا ہوتا تیرہ چودہ پندرہ کو بالکل اچھی حالت میں ہو جاتا ہے پھر کیا کم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا ہی کمتے ہیں بھٹنے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا ہی کمتے ہیں فرمایا یہ حکمت اسی طرح ہے کہ تمہیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے سورج کی طرح اگر چاند ایک حالت پہ ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اور سورج کی کتنی تاریخ ہے وہ تو جنوری فروری سے مہینے بنا دیے ہیں نا یہ تو نہیں کہ سورج گھٹ بڑھ رہا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سورج کی یہ تاریخ ہے لیکن چاند کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے وہ بار چاند ہے پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے عام دیہاتیوں کو پتہ چل جاتا ہے تو چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمتیں اور فوائد یہ ہیں کہ لوگ آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں اپنے معاملات بھی دار و مدار اس پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ روزہ حج ہو گیا باقی دینی معاملات ان کی مدار بھی کس پہ ہوتی ہے چاندوں پہ ہوتی ہے سوال کرتے ہیں آپ سے انحال انہ لکھ لو حکمت اختلاف اہل مضمون لکھو حکمت اختلاف چاندوں کے گھٹنے بڑھنے میں کیا حکمت ہے سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے حالات کے متعلق انحال لہ اس مذاق کا ہے آپ فرما دیجئے اے مواقع الناس مواقع کا معنی فارسی میں ہوتا ہے اعلی شناخت اوقات اوقات کے پہچاننے کے کیا ہیں اعلی ہیں اعلی شناخت اوقات عربی میں کہتے ہیں نظام الاوقات یہ چاند کا ہیں انگریزی میں بہت کم بولتا ہوں لیکن مجبوراً بول رہا ہوں یہ تمہارے لیے ٹائم ٹیبل ہے کیا <laughs> یہ چاند تمہارے لیے کیا ہے ٹائم ٹیبل ہے ان کے ذریعے تم اوقات معلوم کرتے ہو روزے کے بھی حج کے بھی عورتوں کی عدتیں ہوگی وغیرہ وغیرہ آپ فرما دیجئے یہ مواقع ہیں واسطے لوگوں کے اور واسطے کس کے لوگوں کے معاملات لوگوں کے یہ غریب لوگ ہیں نا جی آپس میں معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک آدمی دوسرے سے اونٹ خرید کرتا ہے وہ کہتا ہے بھی کب پیسے دو گے تو دوسرا آدمی کہتا ہے یہ دوسرے چاند کی آٹھ تاریخ کو دوں گا کیا تو آسانی ہے نا دوسرے چاند کی آٹھ تاریخ کو تیسرے چاند کی دس تاریخ کو آسانی سے ہے یہ یہ مواقع ہیں لوگوں کے معاملات کے لیے اور حج کی دار و مدار کس پہ ہے چاند پہ ہے اچھا جب حج کی بات آ گئی نا تو حج کے مطالعے ایک رسم تھی غلط اس کی تردید کر رہے ہیں وہ رسم غلط یہ تھی کہ جو آدمی حج کا احرام باندھتا تھا نا وہاں اہل عرب میں سے تو احرام کی حالت میں اگر وہ گھر آنا چاہتا وہ مکے پاک میں اس کا گھر ہوتا تو احرام کی حالت میں گھر آتا تو گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا کہاں سے آتا پیچھے سے تو پھر پیچھے سے چاہے ناک زنی کرے چاہے وہ کچھ سیڑھی بلا رکھ کے آئے پھر پیچھے سے آتا تو فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے گھروں کو دروازے سے آؤ چاہے احرام ہی باندھا ہو اور نہیں نیکی بہ طور کے آؤ تم گھروں کو ان کی پیٹھوں سے لیکن نیک وہ شخص ہے جو پرہیزگاری کرے یہ بر بمانے کیا ہے با نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے او اپنے گھروں کو دروازوں سے ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فی سبیل اللہ میرے محترم یہ چونکہ حج کی بات چلی آ رہی ہے نا تو عمرہ بھی کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ چھوٹا حج ہے نا بڑے حج کو حج اکبر کہتے ہیں عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں تو عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے حج کی مناسبت سے عمرے کے بارے میں ایک بحث آ رہی ہے وہ کیا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجرے کے اندر عمرے کا ارادہ فرمایا پندرہ سو صحابہ کو لے گئے تو کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے دیا نہیں کرنے دیا آخر ہدائے کے اندر سلو ہوئی کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں آئندہ سال آ پائیں عمرہ کریں پھر حضور نے تیاری کی سن سات ہجری میں کس میں جی سات ہجری میں صحابہ کو لیا کہ چلو عمرہ کرنی ہے لیکن یہ عمرہ تھا زکات کے اندر پہلے بھی زکات میں یہ بھی زکات میں اور آپ آگے پڑھو گے چار مہینے ہیں حرام کے جن میں قتال کیا ہوتا تھا حرام ہوتا تھا اب منسوخ ہیں اب وہ کتاب حرام نہیں ہے وہ چار مہینے کون ہیں ذوالقادہ ذوالحجا محرم تین مہینے تو ساتھ ہیں اور کیا رجب ان چار مہینوں میں کتاب حرام ہوتا تھا اب صحابہ کرام نے سوچا کہ مہینہ کون سا ہے کا ہے ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کافر ہمیں عمرہ نہ کرنے دیں لڑے تو زکوٰۃ کے مہینے میں تو ہم لڑ نہیں سکتے مہینہ حرام کا ہے پھر وہ لڑیں گے حرم کے اندر کس کے اندر حدود حرم کے اندر لڑیں گے تو حدود حرم کے اندر لڑنا جائز ہے وہ حرام ہے تو کتنی گناہ ہوئے دو ایک زکات کے اندر لڑنا دوسرا کس کے اندر حدود حرم کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایتیں اتاری کہ ابتدا بالکتا نہ کرنا تم نے ابتدا بالکتا لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں تو بے شک زکات میں لڑ سکتے ہو حدود حرم میں بھی لڑ سکتے ہو تو یہ عام نہیں اس حالت کے اندر مختص ہیں کس حالت کے اندر وہی جو زکوٰۃ کے اندر آپ عمرہ قضا کر رہے تھے تو یہ تو میں نے شان نظور بیان کیا اور قاتلو کے ساتھ لکھو امر جہاد پہلی دفعہ آگے بھی عمر جہاد آئیں گے دو دفعہ تین دفعہ امر جہاد پہلی بار اور لڑو تم بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے ساتھ جو لڑیں تمہارے ساتھ لیکن تم زیادتی ابتدا نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے زیادتی کرنے والوں کو لو طلوع ہے اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ چاہے حرم کے اندر کیوں نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اگر وہ لڑیں تو قتل کرو ان کو جہاں پاؤ اور نکالو ان کو جس جگہ سے نکالا انہوں نے تم کو انہوں نے تم کو کیسے نکالا مکے سے نکال دیا تھا نا تو بھی بے شک لڑو ان کے ساتھ والفتنہ تشد من القاتل اور شرک جو ہے نا زیادہ سخت ہے قاتل سے تم قتل سے ڈر رہے وہ تو شرک کر رہے ہیں مکے میں کیا کر رہے تھے شرک کر رہے تھے وہ تو شرک کرتے ہیں تب تو قتل ولا تو قاتل ہم اور نہ لڑو ان کے ساتھ نزدیک مسجد حرام کے اس سے مراد حرم سارا یہاں تک کہ لڑیں تمہارے ساتھ بیچ اس کے پس اگر لڑیں تمہارے ساتھ تم قدر کرو یہی سدا کا ہوگی فائل انتہا پس اگر وہ رک جائیں وا اسلام آگے عبارت مقدر ہے اسلام ضرور لکھو پس اگر وہ رک جائیں اور اسلام لے آئیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں یہ میں نے اسلام کیوں لکھوایا ہے اس لیے کہ اگر وہ کافر فقط رک جائیں لڑائی سے مسلمان نہ ہو تو اللہ بخشے گا لہذا اسلام و ضرور لکھنا ہے پس اگر رک جائیں اور اسلام لیں اللہ بھائی وہ قاتل اور لڑتے رہو ان کے ساتھ جہاں تک کہ نہ پایا جائے شرک اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے فین انتہا پس اگر وہ رک جائیں پس نہیں زیادتی مگر کس کے اوپر ظالمین پہ ظالم پہ زیادتی کرو باقی پہ نہیں اشار الحرام بشار الحرام اظال شبو شبو تو وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے یہ بات تھی کہ حرم کے اندر لڑنا لڑ پھر وہ شبہ تھا کہ مہینہ بھی کس کا ہے حرام کا نہیں تو فرمایا ہاں، بابا مہینے حرام کی جو حرمت ہے نا وہ بدلے مہینے حرام کے ہیں اگر وہ حرمت کا لحاظ کریں تو تم بھی کرو وہ حرمت کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو تو حرمتوں میں تو مساوات ہوتی ہے کیا اب ایک آدمی تمہارا احترام کرتا ہے تو تم بھی کیا کرو لیکن ایک آدمی تمہیں تھپڑ لگاتا ہے تو تھپڑ کے بدلے تم تھپڑ لگا نہیں سکتے معاف کرو اور بات ہے اجازت ہے تھپڑ لگا تو یہ حرم تمہیں مساوات ہے ادلا بدلا ہے دیکھو جی اشار الحرام بشار الحرام یہ حرمت شار الحرام اس مضاف کا ہے حرمت مہینے حرام کی بدلے مہینے حرام کے ہیں حرمات و قصاص اور حرم تمہیں برابری ہے کا انہیں برابری لکھو حرم تمہیں کیا ہے برابری جو تمہاری حرمت کرے تم کرو حرمت جو نہ کرے نہ کرو اور وہ شخص کے زیادتی کرتا ہے تمہارے اوپر تم بھی زیادتی کرو اس کے اوپر یا غور کرنا ایک آدمی ہمارے اوپر کرتا ہے زیادتی تو ہم اس کی زیادتی کا بدلہ دیتے ہیں یہ زیادتی ہے یہ انصاف ہے تو ادھر تدو کیوں کہا گیا نیچے لکھو مشاکل یہ ہم شکل بنانے کے لیے اس کا لفظی من مراد نہیں ہے جیسے جزا سیات سیاد تو برئی کا بدلہ برئی ہوتی ہے یا اچھائی ہوتی ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹتے ہو تو کیا برئی کا برئی ہے وہ ہے انصاف ہے نیکی ہے یہ مشاکلا تن لفظ آتے ہیں قرآن میں جو شاہ زیادتی کرے تمہارے اوپر پر تم بھی زیادتی کرو ظاہر بے مثل مات جتنی اس نے زیادتی کی اور ڈرتے رہو اللہ سے جانو بے شک اللہ تعالیٰ سال کے ہیں فی سبیل اللہ انفاق کا ذکر پہلی بار میرے محترم جہاد کا ذکر چلا آ رہا تھا تو جہاد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اشار جان دوسرا اشار مال ٹھیک ہے نا جہاد میں جان بھی قربان کی جاتی ہے اور کیا تو اشار جان کے صحابہ کس کا ذکر ہے تو انفاق کا ذکر پہلی بات اور خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر بلا تلکو یہ فی سبیل اللہ ہے یا ٹی وی ہے وہ ٹی وی پہ خرچ کرو یا فضول خرچیاں کرو ایک کار کی ضرورت ہے دس کاریں لے لو اسراف نہ کرو خاص کرو اللہ کے راہ میں ولا تلکو بے تعلقہ ایدی سے مراد انفس ذکر ہاتھ کا ہے مراد کیا ہے ذات اور نہ ڈالو تم اپنی ذاتوں کو طرف ہلاکت کے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو ہتھیار ملیں گے ہتھیار کیسے ملتے ہیں خرچ کرنے سے جب ہتھیار نہیں ہوں گے تو جنگ ہوگی جب جنگ نہیں ہو گئی تو دشمن غالب ہو جائے گا نہیں لوگ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہ چپ کر کے کیوں بیٹھو دشمن تو غالب ہو جائے گا مار دے گا دشمن سے لڑو آ, کافروں کے ساتھ جہاد کرو ایسے میں کہاں ہے جی اور نہ ڈالو تم اپنے نفسوں کو طرف ہلاکت کے وہ آپ سے احسان کرو احسان ہی یا نیکی میں خرچ کرنا یا آسن و کمن مطلب مطلق نیک کام کرو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیک و کاروں کے ساتھ میرے عزیز بات تو وہی پہلے چلی آ رہی تھی نا حج کی اور عمرے کی اور عمرے کے ذمن میں کس کی بحث آ گئی جہاد کی آ گئی نا تو پھر وہی حج و عمرے کی بحث باطم الحج والعمرۃ اللہ دوسرے امر مسلح کا بیان پہلا امر مسلح کا تھا تھا جی وہ روزہ تھا امور انتظامیہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا آ رہے ہیں امور مسلحہ تو پہلا امر مسلح کا تھا روزہ اب دوسرا امر مسلح حج ہے حج عمرہ دوسرا عمر مسلح حج جو عمر ایک ہی چیز ہے ایک بڑا حج چھوڑا تھا آشے پہ لے کھلو حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال ہوئی یہ آیا تھا نا ولی اللہ سے ہجل بیت منستا تو حج کی فرضیت تو ہجرت کے تیسرے سال ہو گئی تھی لیکن آپ نے حج اس لیے نہیں کیا کہ وہاں مکے کے اوپر کس کا قبضہ تھا کفار کا طاقت تو نہیں تھی نا اس لیے پھر سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو نو ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے بھیجا دس ہجری میں آپ نے حج کر لیا اور پورا کرو تم حج کو عمروں کو واسطے اللہ کے فین او سر تم حکم اے سار بھائی حضور کو روک دیا گیا عمرے کرنے سے یا نہیں تو اسی طرح اگر تمہیں بھی روک دیا جائے عمرے کرنے سے حج کرنے سے یا بیماری ہو جائے تو پھر کیا صورت ہے ابھی میں آپ کو آسان صورت بتاتا ہوں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے حج کا احرام ادھر باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور آپ کیا ہو گئے بیمار ہو گئے کیا بیمار ہو گئے طاقت نہیں رہی یا کوئی اور ایسا سخت عذر پیش آ گیا کہ آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے احرام باندھا ہوا ہے تو کیا کریں جی وہاں کسی ساتھی کو ٹیلی فون کر دیں کیا بکے پاک میں اب تو دوست ہیں تعلق والے ہیں کہ میری طرف سے ایک بکری خرید کر لو وہ بکری خرید کرے گا اور اس کو کہو وہاں ذیبے کرو جب وہ ذیبے کرے گا آپ کو کیا کرے گا ٹیلی فون کر دے گا تو ٹیلی فون کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں کراچی بھی کھولتے احرام بالکل آسان بات نہیں اور کرو فین او سر تم بس اگر روک بھی جاؤ تم سرا پر جو آسان ہو کس سے حدی سے ولا تعالی کو رو سکم اور نہ منڈاؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے حدی اپنے ٹھکانے پہ ٹھکانے سے مراد کو حدود حرم حدود حرم کے اندر آپ کا دوست وہاں کیا کرے گا او بکری ذبے کرے گا نا تو آپ کو ٹیلی فون کرے گا آپ احرام کھول دینا سر مڈا دینا ادھر تو من کہا نا کو مریض یہ بات ختم ہوگی اچھا اب ایک آدمی نے احرام باندھا ہے وہاں پہنچ گیا حج عمرے کے لیے لیکن اس کے سر میں جوئیں پڑ گئیں کیا یا کوئی اور پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے سر منڈوانا ہے تو سر مڈا دے لیکن اس کے متعلق پھر فدیہ دے حضرت کا بن اجرا تھے حضور کے صحابی اس کے سر میں جوئیں پڑ گئیں سمجھے جی تو ایسے جوئیں گر رہی تھیں وہ ہانڈی پکا رہا تھا جوئیں گر رہی تھی تو حضرت نے فرمایا آیوزی کا ہوا موقع یہ تیرے حوام جو ہے نا یہ کیڑے مکوڑے تجھے ایزا دے رہے ہیں اس کہا حضرت ایزا دے رہے ہیں تو فرما سر مڑا دے اور یہ کام کر پر جو شاہ کہ میں سے بیمار ہے یا اس کے ساتھ ایزا ہے سر میں ایزا ہے کس کے اندر ففد یا تون اس سے پہلے عبارت معذوف ہے فحالہ کا تو اس زور کی وجہ سے سر مڈا دیا اس نے فحالہ کا فلح فدیات فدیات فدیاتن فدیاتن سے پہلے حالہ کا بھی معذوف ہے اور الح ہے بھی تو اس کے ذمہ فدیا ہے روزوں سے تین روزے رکھے کتنی یہ اختیار ہے تین روزے رکھے اور صدقہ تین یا چھ مساکین پہ صدقہ کریں شیام کے نیچے تین کا لفظ لکھو صدقہ کے نیچے کا لکھو چھ مساکین ایک ایک مسکین کو صدقہ الفطر کے برابر دے یا کیا کرے قربانی کرے بکری شکری ذبے کری اختیار ہے فائدہ امن تم پر جب امن والے ہو جاؤ تم تو پہلے آپ نے احرام کس کا باندھا تھا عمرے کا عمرہ کر لیا اور اس کے بعد کس کا احرام باندھا ہے حج کا آج کل جتنی لوگ ادھر سے جاتے ہیں نا سارے کے سارے کیا کرتے ہیں عمرے کا احرام باندھتے حج کا وہاں باندھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے مت تو ہوتا ہے وہ میرا ایک یار ہے آغا بدی وہ اللہ کا بندہ کران احرام باندھتا ہے وہ مشکل تو اس کے لیے بہت ہوتی ہے میں نے کہا یار تو کمال کرتا ہے یہ آغا صاحب نہیں جانتے مدرسہ ہے اس کا بدی اور دین احرام باندھا ہوا تھا یعنی اکٹھے عمرے کا بھی حج کا بھی اب دس بارہ دن پندرہ دن وہ کس میں رہ جی احرام میں رہ جائے وہ ہے جی مضبوط آدمی ہے ہمت والا ہے پر وہ شخص کے نفع اٹھاتا ہے سات عمرہ کی طرف حج کے تو تمتو کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے نہیں وہ قربانی کا ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن اگر تمتو نہیں ہے آپ پہلے پہنچ گئے رمضان شریف کے اندر کہاں مکے پاک کے اندر تو حج کے ایام میں صرف آپ نے حج کا احرام باندھا تو آپ پہ قربانی ضروری ہے کوئی نہیں اور تمتو بھی ضروری ہوتی ہے باقی رہی ہے قربانی آپ مسافر ہیں اگر مقیم ہو گئے تو اور بات ہے مسافر ہیں تو قربانی مسافر پہ ہے نہیں اگر مقیم ہو گئے تو بے شک ٹیلی فون کر دو آپ کے گھر ادھر کراچی ہے قربانی دوسری کر دیں جو عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے قربانی دیکھو جی فمست ہے سرا مینار حج پر جو آسان ہے حدی سے اب ایک آدمی غریب ہے اس کو قربانی نہیں ملتی تو کتنے روزے رکھے دس روزے رکھے تمتوں کے اندر وہ کون سے دس روزے ہیں یہ نو تاریخ کا روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ نو تاریخ کا روزہ نہ رکھے تو کس دن روزے رکھے گا چھ سات اور آٹھ یہ تو حج کے اندر رکھے باقی سات روزے رہ گئے سات روزے حج سے فارغ ہونے کے رکھ سکتا ہے دس ہو گئے وہ شخص کے نہیں پاتا پس روزے رکھے تین دن حج کے اندر اور سات دن جب کے لوٹو تم چاہے گھر آ کے رکھو چاہے وہاں بکے پاک میں رکھو یہ دس ہیں کامل میرے عزیز تمد تو ہمارے تمہارے لیے ہے جو باہر سے جاتے ہیں یا میکات سے باہر ہوں ہوں اہل عرب لیکن میکات سے جیسے مدینے والے میکات سے باہر ہے نا یہ تمتو کر سکتے ہیں جو میکات کے اندر ہیں یا مکے پاک پہ رہتے ہیں ان کے لیے تمتو جائز نہیں ہو صرف افراد کریں ظالقہ کے نیچے لکھو تمتو یہ تمتو جائز ہے اس شخص کے لیے کہ نہ ہوں اس کے حاضر مسجد حرام مسجد حرام کے حاضر سے مراد کیا ہے بیکات کے اندر نہ ہوں تمت تو جائز ہے اس کے لیے کہ نہ ہوا اہل اس کے حاضر مسجد حرام کے نکاح سے باہر ہو اندر اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر W W W dot Shaheed Islam dot com